حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جی شخصی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے جا کر یوں کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شئین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا ولا حول اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور بلندیوں اور عظمتوں والے اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہے نہ نیکی کی طاقت پھر اس کے بعد اس نے یہ دعا کی رب اغفر لی اے میرے رب مجھے بخش دے تو اس کی بخشش ہو جائے گی راوی حدیث ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا پھر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اگر اٹھ کر وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھتر